جی طالب صاحب بول رہے ہیں طالب الرحمان صاحب جی جی السلام علیکم جناب جی وہ حضور آپ سے عرض کی تھی کچھ سوالات تھے وہ شیخ الاسلام کی بارات کے متعلق میں کل ہماری طرف کی اس لیے ایک تو میں مشغول رہا دوسرا کتاب میرے پاس نہیں ہے لائبریری میں کتاب نہیں ہوں اچھا تو آپ عمر صدیق صاحب سے رابطہ کر رہے ہیں جی عمر صدیق صاحب ہیں یا زبیر صاحب ہیں اچھا یہ عمر صدیق صاحب کا پھر نمبر بتا دیں آپ دوبارہ کریں میں اچھا مہربانی